ابو عوانہ اور ابن عیینہ نے اسود بن قیس سے اسی سند کے ساتھ روایت کی اور دونوں نے کہا اللہ کے نام پر ذبح کرے جس طرح ابو آبس کی حدیث ہے صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار چھیاسٹھ